اور کل والا سبق سنائیں بلوغ المرام کا یوسف اظہر بھائی آ السلام علیکم السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اگر آ رہی تو امید ہے کہ آپ لکھ دیں گے جی جی۔ امام حضرت قرآن کتاب الجامع کے اندر باب الادب کے دوسری حدیث لکھتے ہیں عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم ابو هريرة رضي الله تعالى عن نبي پاک صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دنیا کے اندر اور مت دیکھو اپنے اپنے سے اوپر والے کو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو رواخ البخاری السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ماشاء اللہ یہ کل والی حدیث آپ نے سماعت فرما لی ہے تو آج ہم انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ بلوغ المرام جو ہے اس کو ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں تو اس کی جو ہم سے لے کر امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تک سند ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہماری یہ سند ہے ہم اس کو روایت کرتے عبد الرحمٰن الحبشی سے وہ روایت کرتے ہیں اس کو ابو نظر الخطیب سے وہ عمر العامدی ادیار بکری سے وہ مرتضی زبیدی سے اور ان کے استاد ہیں احمد سابق الزعبلی اور ان کے استاد ہیں شمس الدین البابلی اور وہ ابن ارکماس سے اور ابن ارکماس نے یہ پڑھی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یعنی میرے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے درمیان سات استاد ہیں میرے آٹھویں استاد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بن جاتے ہیں اس سند کے اعتبار سے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک آسانی سے ہم اس بلوغ المرام کو روایت کرتے ہیں تو آپ بھی یعنی کہ اس کو اسی سند کے ساتھ روایت کر سکتے ہیں تو آپ کے نام استاذ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بن جائیں گے اور ابن حجر اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ دس افراد کا ہے تو اس اعتبار سے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اٹھارہ واسطے بنتے ہیں اور آپ کے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان اس اعتبار سے کل انیس واسطے بن جائیں گے یعنی آپ کے انیسویں استاذ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں تو خیر یہ ایک ضمن فائدے کی بات تھی جو آپ کو بتا دی اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف وعن النواس بن رضی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال البر حسن الخلوقی ول ما حاکا فی صدری کا و کرتا ناسو علیہ یا ایت تال علیہ ناسو سیدنا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ سیدنا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نصب پورا اس طرح سے ہے نواس ابن سمعان بن خالد القلابی العامری یہ صحابی ہیں اور شامیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ ان کے باپ سمعان ابن خالد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے والد سیدنا نواز کے والد سبعان ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جوتے تحفے کے طور پر دیے تو آپ نے وہ ان کا تحفہ جو تھا وہ قبول کر دیا النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قالا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم سألت میں نے سوال کیا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والإثم نیکی اور گناہ کے بارے میں فقالا تو آپ نے فرمایا البر الخلوقی نیکی اچھا اخلاق ہے نیکی حسن الخلوقی اچھا اخلاق ہے ول اسم اور گناہ ما ہا کا فی صدری کا جو تیرے سینے میں کھٹک جائے ما ہا کا جو کھٹک جائے فی صدری کا تیرے سینے میں و کرتا اور تو ناپسند کرے این کہ اطلاع پائیں علیہ اس پر اناسو لوگ اخرجہ مسلم اس کو نکالا ہے مسلم نے یعنی نیکی یہ اچھے اخلاق کا نام ہے اچھا عمل وہ نیکی کا ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد بندہ معاشرے میں اپنے لیے فرحت اور راحت محسوس کرتا ہے اور عزت محسوس کرتا ہے جبکہ جو گناہ ہے یہ گناہ کرنے والے کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میرے اس فیل کا جو اس طرح کی چیز ہو وہ گنا ہوتا ہے تو یہ اس حدیث کا خلاصہ کلام ہے پھر سن لے وہ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا سألتو میں نے پوچھا میں نے سوال کیا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان البر والاسمی نیکی اور گناہ کے بارے میں فقالا تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلوقی نیکی اچھا اخلاق ہے اور گنا کا فی صدری کا جو کھٹک جائے تیرے سینے میں وہ اور تو ناپسند کرے ہی ناسو کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں اخراجہ نکالا ہے مسلم نے تو یہ نیکی اور گنا کا ایک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے یہ آج کا سبق ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں انشاءاللہ کل ہی آپ سے سنا جائے گا یعنی کل سے مراد ورکنگ ڈے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا جب بھی ہم لفظ کل بولیں گے تو کل سے مراد ورکنگ ڈے ہوگا آئندہ ورکنگ ڈے ٹھیک ہے یعنی کہ آئندہ جس دن ہماری کلاس لگے گی ٹھیک ہے جی بلوغ البرام برام کا درس ختم ہوا